عبداللہ بن امر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائے اور مشتری جب تک جدا نہ ہوں ان کو اختیار ہے اللہ یہ کہ بے خیار ہو تب جدا ہونے کے بعد بھی واپسی کا اختیار باقی رہتا ہے اور بائے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے ساتھی یعنی مشتری سے اس ڈر سے جدا ہو جائے کہ وہ بے کو فسخ کر دے گا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو سینتالیس یہ حدیث حسن صحیح ہے